تو صحت نہیں رہتی پھر کہتے ہیں صاحب تم کسی قابل ہی نہیں کیا کریں حج جو عمرہ تو بڑی چیز ہے نماز کے لیے مسجد جانا مشکل کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بھی مشکل پھر یہ فرمایا اس کو پہلے اس کے غنیمت جان دو صحت الفراغ صحت کو اپنی صحت کی نعمت کو غنیمت جان لینا کبھی ہم چاہیں تو اشراق اور وابین بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں حج عمرہ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر یہ صلاحیتیں نہیں ہوں گی خدا خاصہ سے حد ہماری صحیح نہیں ہوگی پھر کیا کریں گے اس وقت جو ہے سوائے حسرت و افسوس کے اور کچھ نہیں ہے اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرف امت کو توجہ دلائی نعمتان محبوبی فی ہما کثیر من الناس تو یہ دو چیزوں کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں صحت اور فرصت فراغ کا مطلب فراغت جس کو ہم کہتے ہیں فرصت فرصت ابھی مل نہیں رہی کیا کریں صاحب فرصت نہیں ملتی ملتی فرصت نہیں ہے اور قاعدہ ہے اس کو تجربہ کر سکتے ہیں جگہ جگہ جس کام کی اہمیت دل کے اندر ہوتی ہے اس کے لیے آدمی فرصت نکال ہی لیتا ہے کسی بھی طرح کسی بھی طرح دس جگہ وہ یہ کہہ دے گا صاحب ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ جس جگہ اس کا جانا یقینی ہوگا ایسا رشتہ ہے بچوں کا سسرالی اپنا سسرالی تو وہاں جانا پڑے گا اس کو چاہے دفتر سے چھٹی لینی پڑے جلدی جانا آنا پڑے کاروبار میں نقصان کرنا پڑے لیکن کرتا ہے ضروری کام آدمی ضرور کرتا ہے اور ضروری کیا ہے حکیم عموماً فرماتے ضروری وہ ہے جس کے بغیر ضرر ہو جس کے بغیر ضرر ہو وہ ضروری ہے اب بتائیے دین کے بغیر تو ہی ہے دنیا کیا ہے دنیا کی حیثیت کیا ہے حضرت والا نے شریف نقل کی دنیا کی حقیقت میں دنیا کی حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کے اوپر ہی یہ شعر درج ہے حضرت والا کا کہ یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی تو حضرت والا فرماتے ہیں اس میں حد شریف نقل کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ایک آدمی سمندر میں اصل میں بحر عربی میں کہتے ہیں اس میں اس کا ترجمہ دریا بھی کیا جاتا ہے سمندر بھی کیا جاتا ہے اس لیے عربی میں دریا اور سمندر کے لیے ایک ہی لفظ بعض دفعہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس لیے اس کا ترجمہ سمندر سے بھی کیا جا سکتا ہے دریا بعض دفعہ دریا بھی کافی بڑا ہوتا ہے سمندر اس سے بھی بڑا ہوتا ہے تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دریا میں انگلی میں دے یا سمندر میں پھر جو انگلی پہ پانی لگا رہ جاتا ہے ایک دو قطرے یہ دنیا ہے اور باقی سب آخرت ہے باقی سب آخرت روز والا نے شرح فرما کے یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی حصے مثال سے سمجھایا ورنہ اتنا بھی اتنی بھی مناسبت نہیں ہے دنیا اور آخرت اتنی بھی مناسبت کہاں ہمیشہ ہمیشہ اور کہاں چند برس چند برس پیچھے مڑ کے دیکھے جس کے جتنے گزر گئے کیسے گزرے جیسے پلک چپک گیا اور وقت گزر گیا آئندہ بھی اسی طرح گزر جائے گا وقت گزر رہا ہے صبح شام رات دن ہفتہ مہینہ سال برس اور اس کے بعد انسان قبر میں پھر کیا چیز کام آئے گی بتائیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کیا چیز کام آئے گی اسی کو سمجھنا ہے اسی سے حق کو اسی فرصت کو غنیمت جاننا ہے فرصت نہیں ہے تو فرصت نکالنی پڑے گی اپنی اصلاح کی اگر حضرت الحمد خانگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی جذباتی نوجوان مقرر نہیں کہہ رہا حکیم محمد فرماتے ہیں کہ وہ حلال نوکری یا کاروبار بھی جس میں انسان کو جس میں مشغولیت اتنی ہو جائے کہ اصلاح نفس کے لیے بھی وقت نہ ملے میں ایسے حلال کو بھی حرام کہتا ہوں ایسے حلال کو بھی حرام کہتا ہوں وجہ اس کی کیا ضرر ہو رہا ہے نا کیونکہ اگر اصلاح نفس اور اہل اللہ کی صحبت نیک مجالس نہیں مل رہی ہے اس کو تو اس کا اس کے ایمان کا ایمان کی سطح کمزور کمزور سے کمزور تر کمزور ترین اس سطح پہ آ جائے گی کہ صرف ایمان کا نام رہ جائے گا جیسے آج رہے پھر کوئی ترقی دوسروں کو ایمان پہنچانا تو دور کی بات اپنا ہی ایمان ڈاما ڈول رہے گا یہ جیسے آج بڑے بڑے ہیں بیچارے اس طرح جی رہے کہ اگر ان کو اپنی قوم کا خطرہ نہ ہو تو یہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو کے کافروں کی غلامی کرنے لگے ان کو اس لیے خطرہ ہے کہ اگر ہم نے اگر ہم اسلام سے پھر گئے تو ہماری قوم ہمیں جوتے مار کے نکال دے گی کہ کوئی ہمیں کوئی ہمیں حوصلہ افزائی نہیں کرے گا بلکہ ہر آدمی ہمیں ذریعہ سمجھے گا اور کوئی جان کا نقصان بھی پہنچا سکتا یہ ایمان اس حد تک پھر چلا جاتا ہے کہ آدمی اپنے ایمان پہ پشیمان ہونے لگتا ہے ایک طرف تو ایمان کو پھیلا رہا ہے ایک آدمی یہ اصل مسلمان کی زندگی کا مقصد تھا جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے آج ہماری زندگی ایک منجمد پانی کی طرح ہے منج پانی جب جمع رہے جمع رہے جمع رہے سرانت پیدا ہو جاتی ہے بدبودار ہو جاتا ہے آج ہماری زندگی بس ایک ایک کے گرد گھوم رہی ہے ایک خوابوں والی زندگی بس ایسا ہو جائے ایسا مستقبل ہو جائے اسی ایک زندگی ملنے ملانا بھی کم اور مل بھی گیا تو رہنا تو ہے نہیں اس لیے صحت کو ضرورت سمجھنا فرصت نہیں ہے تو فرصت نکالیں صحت کی حالت میں <clears throat> فرصت ہم نکالیں کارے جہاں اس میں توبہ فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے گی فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے گی بھی فرصت اور نکالے بھی جو ہستے ہے اپنی اصلاح کے لیے اپنی اصلاح کے لیے مصلح کے پاس جانے کے لیے اس سے مشورہ کرنے کے لیے اپنی اصلاح کے فکر کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ترقی دیتے ہیں پھر اس کے اوقات میں برکت بھی دیتے ہیں اس کے اوقات میں برکت بھی دیتے ہیں ہمارے ایسے بھی دوست فیکٹری بھی چلا رہے ہیں اور ہر روز پابندی سے شیخ کے پاس بھی حاضر ہوتے فیکٹریاں بھی چل رہی ہوں گی وہی بات ہے فرمایا کہ تھوڑا سا کم کر لو بھائی دوسرے لوگوں تک بھی تو رسک جس طرح دین کی دعوت پہنچانا ہے رسک میں اگر کسی کا آدمی وسیلہ بن جائے گا تو اس کا بھی ثواب ملے گا لہذا اپنے نیچے ایسے لوگ رکھ لو کہ جو ایماندار ہوں مل جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے جو خود ایماندار ہوگا اس کو مل جائیں گے ایسے لوگ اس کو تھوڑا زیادہ پیسہ دینا پڑے گا تھوڑا زیادہ پیسہ دو مگر خود اپنے اپنے آپ کو کوشش کرو کہ آدمی ایسا پھنسا ہوا پابند نہ رہے گا چاہے بھی اپنا کاروبار پھر بھی نہیں جا سکتا ایسا ایسا نہ ہو ورنہ ہمارے وہی دو تین تین دوست تینوں کاروبار میں اور تینوں بھگت والا کے ساتھ عمرے تھے کاروبار چل رہا ہے پیچھے کیوں چل رہا ہے کہ ایسے لوگ رکھے ہوئے جو ایماندار ہیں ان کو تھوڑا زیادہ دیا جا رہا ہے اس لیے تاکہ کہ ہم اس معاملے میں بے فکر رہے بے فکری تو سب سے بڑی نعمت کہ آدمی کو ایک جو ہے مخصوص رقم بھی آ رہی ہے ساتھ ساتھ بے فکری فکر رہے اور اسی کا آدمی غلام بنا ہوا ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا پھر تو آدمی نوکری کر رہا ہے کاروبار تو نہیں کر رہا ہے نوکری میں بھی کم از کم سکون مل جاتا ہے چھٹی مل جاتی ہے کبھی لیکن کاروبار میں تو انسان اور ذہنی طور پہ اور زیادہ جو ہے وہ ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور ساتھ ساتھ حسب مقدرت کو ہم اختیار کریں کہ جتنی ہمارے مقدرت میں اتنا وقت ہم فارغ کریں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں ہفتے میں ایک دن کافی نہیں ہفتے میں ایک دن جیسے دن بھر میں چوبیس دن میں ایک دفعہ کھا لے کوئی زندہ تو رہے گا لیکن صحت میں اضافہ نہیں ہوگا کافی نہیں تین دفعہ کھاتے کراچی والے مفتی رشید احمد صاحب فرماتے تھے کراچی والے پانچ دفعہ کھاتے خود فرماتے تھے میں فجر سے لے کے زہر تک اور زہر سے سے لے کے پھر پہلے جب کھانا کھاتا ہوں اس وقت تک کوئی درمیان میں کچھ بھی نہیں کراچی والے دس گیارہ بجے چائے سموسے اور چائے وائے پھر شام میں بھی چائے وائے پھر رات میں پھر کھانا تو پانچ دفعہ کھاتے چلو چلو تین دفعہ تو اکثر لوگ کھاتے بہت کم لوگ دو دفعہ کھاتے ایک دفعہ تو کوئی بھی نہیں کھاتا تو اس کو اتنا ضروری ہم نے سمجھا ہوا ہے یہی بات ہے جان کا معاملہ ہے اپنی لذت کا معاملہ ہے لیکن یہ کھانا بھی یہ کھانا بھی لذیذ ہو جائے گا ہر ایک والا کے یہاں سے دال پک کے آتی تھی میر صاحب فرماتے ایسی لذیذ ہوتی تھی کہ لوگ اپنے گوشت کو چھوڑ دیتے تھے جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیدا کرتا ہے فنا کرتا ہے اس کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ لذیذ بنا ہیں کھانے کی لذت بھی اس کو اس لیے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کی نعمت سمجھ کے کھا رہا ہوتا ہے جیسا کر چکا ہوں بارہ اور بار بار بیان کرنے میں مزہ آتا ہے حضرت نے فرمایا حضرت والا سے کہ مجھے ارحد کی دال اور چٹنی اور روٹی قورمہ اور بریانی کا مزہ آ رہا ہے حضرت پوچھا حضرت کیسے فرمایا کہ نظر اس پر نہیں ہے کہ کھا کیا رہا ہوں نظر اس پر ہے کہ کھلا کون رہا ہے نظر اس پر ہے کہ کھلا کون رہا ہے میرا مولا مجھے کھلا رہا ہے کہ ان ہاتھوں میں یہاں تک جانے میں اس کی قوت اس کی اس کا امر چھپا ہوا ہے ورنہ اگر خدا نخواستہ ہاتھ پہ فالج گر جائے تو آدمی کہاں سے اٹھا کے کھا سکتا ہے اور ڈاکٹر منع کر دے تو کہاں سے وہ بھی کھا سکتا ہے تو یہ سب اللہ والے سوچتے ہیں کہ ان کی دنیا میں لذت بڑھ جاتی ہے ہر کام جب وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمت دی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آگے کہتے ہیں حسن اتفاق سے یہ کام ہو گیا سو اتفاق سے بس یہ بیٹھ لگ بیٹھ لگ سو اتفاق اور دس اتفاق ارے بھائی اللہ کا فضل ہے یا اللہ تعالیٰ کی مسئلہ اسی میں بہتری ہے اللہ والے اس میں بھی خوش رہتے ہیں جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہے ادھر ہم اگر وہ رسالت میں رکھنے میں راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں ہم بھی راضی ہیں صاحب مزان سنا رہے تھے کہ مزدور جو ہے وہ سالک کا چپراسی ہوتا ہے مزدور بظاہر تو بہت اونچا ہوتا ہے لیکن اس کا تیارہ کسی اور کو دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس کا تیارہ کسی اور کو دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ اکیلا ہی ہوتا رہتا ہے اتنی بلند نہیں نیچے اترے تو کسی اور کو بٹھائے نا نیچے اترتا ہی اس لیے جو ہے سلوک کا راستہ طے کرنے والا افضل ہے لیکن جلد اختیار میں بھی نہیں اللہ تعالیٰ جلد فرما لیتے بابو لیکن ہر ایک کا جذب الگ الگ ہوتا ہے بعض ایسے مجبور بھی ہوتے ہیں جو جو سلوک کا کام بھی کرتے ہیں ذکر کرتے رہتے ہیں حضرت میر صاحب کہ وہ حضرت والا کے خلیفہ بھی تھے حضرت مولانا ابرالختہ رحم اللہ تعالیٰ سے بیت تھے پھر حضرت والا سے بیت ہوئی حضرت نے اجازت بھی دی اور پھر حضرت مولانا مدر صاحب سے بیت ہوئے پھر مزاحن مولانا عبداللہ میاں سے بھی بیت ہو گئے وہ اچھے تھے لیکن ایسے ہی مجھے تو چار خوش تھے تو لیکن کہہ کے یار اب یار اب یار اب کرتے رہتے حضرت نے فرمایا گاڑی میں برابر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت والا ٹیکسیلا میں کشمیر کی آگے جا رہے تھے سے وہ میں رہتے تھے حکیم صاحب حضرت والا کشمیر کشمیر میں ایسی چڑھائیاں اور اوپر سڑکیں نیچے کھائی اور وہ یار اب اب یار یار ڈرائیور کے برابر میں بیٹھے حضرت فرمایا حکیم صاحب حکیم امیر احمد نام تھا حکیم صاحب آپ آپ ایسے گیارہ گیارہ کر رہے ہیں یہ پاگلوں کی طرح ابھی اگر اس اس کو کو بھی فنڈ آ گیا تو ہم کہاں جا کے گریں گے اس اگر ڈرائیور کو بھی فنڈ آ گیا آپ کی طرح تو ہم کہاں جا کے گریں گے آپ تو مجھے آدھے پاگل معلوم ہوتے ہیں ایک دم خاموش ہو گئے پھر حضرت میں اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں ابھی تک میں آدھا ہی پاگل ہوا ہوں اب پورا پاگل بنا دیجیے تو خود حضرت والا نے دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بڑے ان کے ملفوظات بیان کر رہے ہیں ایک نوجوان ان کے پاس آیا ایک آدمی عام آدمی آپ لوگ کہتے ہیں یہ کرو ٹھیک ہے لیکن اکیلا چنا بھاڑ کو کیسے پھوڑ سکتا ہے ساری سارا معاشرہ الٹا جا رہا ہے ماحول الٹا چل رہا ہے آپ کہتے ہیں بس ہم صحیح ہو جائیں ابھی ایک لڑکے کا فون آیا اما منع کر رہی ہیں رکھنے اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ اما کی شریعت کا بھی حکم ہے کہ اما کی مانو بھائی کو معلوم نہیں کیوں بھائی بیچ میں ٹانگا ڈال رہا ہے اما کے پیروں کے نیچے جنت ہے یہ جو اما خود جہنم میں جا رہی ہے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بتا رہی ہے راستہ وہ خود جہنم میں جا رہے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے جنت کہاں سے آ گئی خود جہنم کے راستے پہ چل رہی ہے ٹھیک ہے کہ ہم جنت اور جہنم کے ٹھیکے دار نہیں ہیں لیکن راستہ تو یہی بتا رہے کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حکم موجود ہے بس لوگ واقف شواری اس کے مقابلے میں یہ اپنا حکم لا رہی ہے کہ ابھی گاڑی مت رکھو شادی کے بعد رکھنا شادی کے بعد اجازت نہیں ہے تو والدہ کی اجازت کا یہاں کوئی تصور ہی نہیں لا تعالی مخلوق فی معصیت الخالق کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں کسی کسی بھی مخلوق کی اب یہ باپ ماں باپ مخلوق نہیں ہے لا تعالی مخلوق فی معصیت الخالق جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی حضرت مولانا خانی صاحب کو لکھا تھا کسی کہ میری اما کہتی ہیں اگر تو اگر تو نے داڑھی نہیں کٹائی اگر تو نے داڑھی نہیں کٹائی تو میں تیرا دودھ نہیں بخشوں گی اور یہ تو ایک محاورہ ہے میں ایسے کہا ہے کہ بخشوں گی نہیں اور اور جو ہے معاف نہیں کروں گی اس گیا حضرت کو لکھا شکر ہے دیکھیں بڑوں سے تعلق کا پھر فائدہ ہوتا ہے لکھا کہ میری اما یہ کہہ رہی فرمایا کہ اما کو کہنے دو بیٹا بات یہ ہے کہ یہ مائیں یہ مائیں جو ہے اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہیں اور وہ وہ جا رہے جہنم میں جاتی ہے تو میری محبت میں تجھے بھی جہنم میں لے جانا چاہتی ہے لہٰذا اس کے پیچھے مت چل وہ خود تو جہنم کے راستے پہ چل رہی تجھے بھی لے جانا چاہتی نافرمانی نہ کرو لیکن گستاخی نہ کرو لیکن اس کی بات کو ماننا جائز نہیں تو اس آدمی نے یہ شکار کیا آپ جب دیکھو آپ یہ کہتے ہیں سنت شریعت پہ چلو ایک آدمی زیادہ گاڑی والا آیا اچھی خاصی عمر کا تھا انہوں نے اس کو پیار کر لیا جب کہ غالب کہہ رہے ہیں یہ گال کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے خالد رکھنے کے لیے بنایا ہے مردوں کے لیے داڑھی رکھنی چاہیے پہلے میں تجھے پیار کر رہا ہوں کہ تیرے چہرے میں داڑھی نہیں بیچارہ جھیل گیا تو وہ ان خاص حالت کی حیرانی کر بھی نہیں سکتے تو فرمانے لگے اس کو کیا عمدہ جواب دیا اس سے پتہ چلتا کہ اس جذب کے پیچھے عقل بھی موجود ہے اس نے کہا کہ کیا آپ لوگ بات کرتے ہیں اکیلا چنا بھاڑ کو کیسے پھوڑ سکتا فرمایا پیارے اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا خود تو سکتا ہے خود پھوٹ جا ہم کب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نفاذ کرنا ہمارے ذمے ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا جو ہمیں ہمارا کام توتی کی آواز ہے جہاں تک پہنچ رہی ہے یہ اٹھارہ بیس پچیس آدمی بیٹھے ہر جگہ کم و بیش لوگ ہوتے تو ہمیں ہمیں جتنا ہماری آواز جہاں تک جاتی ہے ہمیں وہاں تک کا ہمارا اختیار یہ جو حکمرانوں سے پوچھو گی تم نے سود کیوں نہیں ختم کرایا جو تمہارے اختیار میں بھی نہیں کیا کہیں ہمارے بھی اختیار میں نہیں ہے تمہارے اختیار میں ہے تم بیٹھے تو اتر جاتے ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو ہم کیا کریں بیٹھے بات ہے ہو پہ جا پیسہ مال یہ ساری چیزیں راستے کی رکاوٹ تو انہوں نے فرمایا کہ اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا خود تو پھول سکتا ہے خود تو پھول سکتا ہے تو ہم کم از کم اس راستے میں چلتے ہوئے اپنے آپ کو ہی اس اکیلے چنے کو پھوڑ دیں یعنی اپنی اپنی اپنی ہستی کو فنا کر دیں اللہ تعالیٰ کے راستے تو اپنے آپ کو آدمی بے فکر رکھے آج فرماتے ہیں کہ آج مان اللہ یہی بس اتنی فکر اتنی ٹینشن کیوں کہ بس ہم دنیا میں ایسے آگے نکل جائیں دوسرا نہ نکلے ہم سب سے آگے نکل جائیں اتنی پلنگ میں پلنگ کے پاس چار سو گز پہ مکان ہے ہمارے ایک ہزار گز پہ ہونا چاہیے اسی کے چکر میں اپنے آپ کو انسان نے تھکا کے پیسے کمانے کی مشین بنا دیا آرام اور راحت جو مطلوب اور مقصود تھے وہ مفقود ہو گئے جو چیز مقصود تھی وہ مفقود ہو گئی ختم ہو گئی راحت آرام چین بتاتے ہی بتانے والے فلاں جو ہے ماسٹر صاحب اٹھارہ گھنٹے فیکٹری میں رہتے اور چھ گھنٹے سوتے دو گھنٹے گھر والوں کو دیتے بہت مشکل کون سا کمال ہے کرام کما رہے ہیں دو تین لاکھ روپے لیکن کیا زندگی ہے یہ جس میں جس میں جس میں جو ہے وہ تفریح اور سکون چین نہیں ہے اللہ کی بندگی تو ایک طرف رہی وہ تو ہے ہی نہیں اس کا تو تصور ہی نہیں اس کا تصور تو یہی بات ہے کہ اس کا جب جب آدمی اللہ کی بندگی صحیح معنوں میں کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں واقعی کتنا ضروری ہے ہاں، اسی لیے بہت سے اتنا کمانے کے باوجود بھی ٹینشن کے مریض وہی بات ہے وہ مقابلے میں جیت نہیں پا رہے ہیں وہ پھر اس کے وہ ٹینشن لے لیتے ہیں کہ ہم تو اس کے باوجود بھی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا سارے ہم نے سارے ہم نے جو ہے تدبیریں کر لی کچھ نہ دوا نے کام کیا ان کی سب تدبیریں کچھ نہ کچھ نہ دوا نے کام کیا تو تدبیر تدبیر ہے تقریر غالب آ جاتی حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے تدبیروں کے ٹوٹنے سے تقدیر کو پہچانا کہ تقدیر بھی تو غالب آتی ہے وہی کام ایک آدمی کرتا ہے وہ کتنا بڑا کاروباری بن جاتا ہے وہی دوسرا کرتا ہے فیل ہو جاتا ہے ہر آدمی ترقی کر جائے تو پھر نوکر کہاں سے ملے گا ہر آدمی اگر ترقی کر جائے اس کا کاروبار پنم جائے اور ہر آدمی یہی چاہتا ہے تو پھر وہ اس کو کام کرنے والے کہاں سے ملے گا ہے تبدیل کرنا ہمارے اختیار میں وہ کرے آگے اور جو ملے اس پر راضی مل گا اللہ والے راضی بردا رہتے ہیں راضی بھرتے صاحب مسجد کے معاملے میں یہ فرما رہے تھے کہ مسجد کی اڑان تو بہت اونچی ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ اتنی اڑان ہوتی ہے کہ لوہے محفوظ پہ بھی اس کی نظر چلی جاتی ہے مزدور کہ آگے کیا لکھا ہے بعض دفعہ کشف ہو جاتا ہے کہ اس جنگ میں فتح تو کافروں کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کافروں کے ساتھ ہے جتنا کافروں کو ہے تو وہ اپنے بھولے پن میں کافروں کے لیے دعا کرنے لگتا ہے انہیں کے ساتھ لڑائی شروع کر دے گا ان کی طرف سے الٹا تو فرما اسی لیے سالک جو ہے عقل مند اللہ والا یہ افضل ہے وہ غلب حال میں وہ اس لیے نہیں اس لیے کہ میرے مولا کی رضا ادھر ہے جیسے آئے بستی والے سیلاب آ رہا ہے اور جو ہے وہ بند جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے وہ وہ گئے پھاوڑا لے کے سمجھے صحیح کریں گے اس کو اور گرا دیا کہا جب میرے مولا کی مرضی ہوئی تو میری بھی اور اسی ہے آج کل جو ہے وہ بارش نہیں ہوگی بہت عرصہ ہو گیا آپ کو پتا ہے اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں دنیا میں بہت دنیا کا پتا ہوں یہاں پہ ایک پیغام جنوب پہنچا ہے مستوں کو انہیں سے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں کہا اچھا آج کل تو کیا کہیں ہمارا تو ہمارا تو ان سے یوں معاملہ چل رہا ہے مزدور صاحب نے پڑھ ہے ہمارا معاملہ تو بالکل الٹ چل رہا ہے وہ ہماری سنی نہیں رہے دوستی نہیں ہے آج کل یعنی ایسا بچے کی طرح جیسے بچہ ابا سے لڑ جاتا ہے تو عقل مند بچہ تو نہیں لڑتا تو ہمارا تو ان سے اچھا ابھی میں تدبیر کرتا ہوں تم لوگوں کی بات بھی کر رکھنی لہذا میں ابھی انہوں نے پھر اپنی اپنا جو کرتا تھا وہ اتارا اور اتار کے اس کو دھویا اور دھو کے اس کو پھیلا دیا پھیلا دیا کہا دیکھو سوکھنے نہیں دیں گے یوں چل رہی ہے اور سوکھنے نہیں دیں گے دھوپ جو ہے دھوپ کائے ہوئی بادل آئے اور بادل بھر سے سوکھا نہیں تدبیر کار کر تو یہ مجذوبوں کی بات الگ ہے لیکن اسی لیے جلد مانگے لیکن ایسا جلد جو ہے کر دے یہ مقصود نہیں ہے جلد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آدمی بے اختیار چلنے لگے جیسے فجر میں خود بخود آنکھ کھل جائے اور دین کے نئے کاموں کی طرف آدمی خود چلنے لگے جب مانگنے کی چیز ہے والا آج ہی بیان چل رہا تھا میں حضرت میر صاحب کی خدمت میں گیا پھر واپسی پہ حضرت مولانا مدد صاحب سے زیارت کرنے میں بیٹھا تو حضرت والا کا دھیان چل رہا تھا تو حضرت والا اس یہ فرما رہے تھے بار بار میں جلد کو ہی اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی پر مجھے بھی جلد فرما لے کہ یہ میرا بندہ جلد کو اتنا بیان کرتا ہے میں اس کو بھی جلد کروں کہ تو مجھ کو اسی بات پہ محبوب بنا لے کہ مجھ پر بھی تیرے عشق کا الزام ہو ہم ہیں تو نہیں عاشق لیکن لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ صوفی ہے جب دیکھو اللہ کی بات کرتا ہے جب دیکھو فکر آخرت دلاتا ہے اور یہی بات کرتا ہے اسی لیے آپ ہمیں اپنا پیارا بنا لی تو جب اس کو مانگے یا اللہ یہ راستہ سلوک کا تو بہت مشکل ہے عقل سے سوچ کے کرنا اب ایسا جلد فرما لیجیے نہ میں دیوانہ ہوں سور نہ مجھ کو ذوق کوئی کھینچے لیے جاتا ہے کچھ جدے ہوئے لوگ کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود خود جیب ہو گئی وہاں پھر آدمی اٹھ کے بیٹھ جائے گا چار بجے ساڑھے چار بجے اور پھر خود جو ہے اس کو دل گھبرائے گا گنا کے مرکز میں جاتے ہوئے شادی جی کی دعوت ہے پہلے سے تاریخ کس طرح اس کو منع کیا جائے کس طرح مشورہ کرے گا پھر یہی صرف واپس سارے کام چل رہے ہیں صرف کا قرب نہیں دلاتے جب تک گنا نہیں چھوڑیں گے ایسی مجلسوں کو نہیں چھوڑیں گے ایسے کاموں کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ولاد نہیں مل سکتی اس اس میں بھی جاتا ہو کہ وہ پوچھے گا پھر تقدیم کرے گا اور انشاءاللہ شاء اللہ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں یہ دنیا والے جو پہلے اعتراض کرتے ہیں یہی بعد میں دونوں کی درخواست بھی کرتے ہیں یہی بعد میں دعا کے پھر وہ دیکھتے ہیں ہیں پہلے اصل میں آزماتے پھر بعد میں وہی لوگ دعا کی درخواست کریں واقعی یہ تو پکا نکلا ہم اس کو کچا سمجھتے تھے لیکن ایسا پکا نکلا پھر بعد میں دعا کی درخواست کریں دعا کی درخواست کی عزت کی نیت نہ کریں نیت رب العزت کی نہ کریں عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی دنیا بھی ملے گی اللہ بھی ملے گا محبت حضرت اللہ تعالیٰ تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے تیرے غم کی پتا چلا اللہ تعالیٰ کا غم بھی دولت ہے تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غم دو جہاں سے فراغت ملے اور محبت تو بڑی چیز ہے یہ کیا کم ہے گر اس کی حسرت ملے اللہ تعالیٰ کی حسرت بھی بڑا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور انشاءاللہ ناکام نہیں رہتا ہے یہ تمنا یہی تو ہے کہ ہم ایسی مجلسوں میں پھر رہے ہیں یہاں سے وہاں جا رہے ہیں وہاں سے وہاں جا رہے ہیں ہو سکتا ہے بار بار وہی باتیں ہوتی ہیں کیوں جا رہے ہیں اللہ کی محبت مل جائے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جمع ہونے کو پسند فرماتے یہ میری محبت میں جمع ہوئے سارے رنگ کے رتن کے لیے نہیں بعد میں کھانے کی دعوت بھی نہیں ہے کاروباری مشورہ بھی نہیں ایک ایک دو جگہ فکر ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ والا بنا دے جلد فرما لے اور میرے سامعین کو بھی جلد فرما لے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك یہ بیٹھنا کہنا سننا قبول فرما یا اللہ اللہ سو فیصد ہمیں والی حیات نصیب فرما دیجیے اور یہ کی خط منتہا تک ہمیں ہم کو پہنچا دیجیے اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے یا اللہ آپ ہمیں اپنے شان جد سے جد بھی فرما لیجیے اپنا پیارا بنا لیجیے یا اللہ اپنے یا اللہ اپنی محبت کا کو غالب فرما دیجیے دنیا کی محبت کو مغرب فرما دیجیے نفس شیطان کی غلامی سے ہم سب کو نجات عطا فرما دیجیے ہماری مستورات کو بھی شریعت کے مطابق پردہ کرنے والا بنا دیجیے دنیا کی محبت کو کم سے کم تر فرما دیجیے آپ اپنی محبت کو خود بڑھا دیجیے اتنا اپنی محبت میں عطا فرما دیجیے شرم آنے لگے یا اللہ جن کے دل میں جو جائز حاجات ہیں غیر خزانوں سے پوری فرما دیجیے بیماروں کو جملہ بیماروں کو یا اللہ شفا کامل عاجل نصیب فرما دیجیے مرد ہوں عورتیں ہوں بچے ہوں یا اللہ سب کو كفاية कामिल नसीब فرما دیجئے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے और बना तकबल إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك جمعرات تیرہ مارچ بارہ جمع ڈاکٹر صاحب عشق